السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار چمکتے دمکتے ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک پرانی کہانی اور پرانی کہانی کون سی ہوتی ہے وہی جو پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہوتی ہے اور جو تھوڑی پرانی پرانی باتیں بتاتی ہے کہانی کا عنوان ہے بانو شروع کرتے ہیں امی جان پکارتی ہی رہیں مگر بانو کی دھن کھیل میں یہ جا وہ جا گھر سے نکل گئی گھر سے نکل کر وہ کھلاڑی بچوں کو تلاش کرنے لگی تلاش کرتے کرتے وہ پھلواری میں گھس گئی وہاں اس نے دیکھا کہ ایک پھول پر بی پھول پری بیٹھی ہیں بی پھول پری کو وہ پہلے سے جانتی تھی اسے ان کے نیلے پیلے اور ہرے پھولدار کپڑے بڑے اچھے لگے اس نے سوچا پھول پری اس وقت کچھ کر تو نہیں رہی ہے بیکار بیٹھی ہے چلو ان کے ساتھ چل کر کھیلوں یہ سوچ کر بانو پھول پری کی طرف بڑھی پاس پہنچی تو پھول پری نے دیکھ لیا دیکھ لیا تو پھول پری پھر سے اڑی ایک دوسرے پھول پر جا بیٹھی پھول پری کا اس طرح اڑنا اسے بڑا اچھا لگا وہ پھر ان کی طرف بڑھی اب کہ بانو دور ہی سے بولی بی پھول پری تم اس وقت کسی کام میں تو ہو نہیں آؤ ہم تم کھیلیں ڈرتی کیوں ہو منہ کی طرح میں تم کو پکڑوں گی نہیں بس کھیلوں گی تمہارے ساتھ تمہارے کپڑے کیسے اچھے ہیں رنگ برنگے پھولدار بانو بھی اللہ میاں نے مجھے بیکار رہنے کے لیے نہیں پیدا کیا میں پھول برادری کی ڈاکیاں ہوں انہیں ایک دوسرے کی خبریں پہنچاتی ہوں اور میرے ذریعے جو چیز وہ اپنی برادری کو بھیجنا چاہتے ہیں لے جا کر دیتی ہوں میرے ذمے اللہ میاں نے یہی کام کیا ہے کیا تمہارے ذمے اللہ میاں نے کوئی کام نہیں کیا اللہ میاں نے تم کو بیکار تو نہیں پیدا کیا کوئی نہ کوئی کام تمہارے لیے ضرور ہوگا پر تم جانتی نہیں جاؤ اپنی امی سے پوچھو یہ کہہ کر بی پھول پری پھر سے اڑ گئیں اور ایک پھول سے دوسرے پھول اور دوسرے پھول سے تیسرے پھول کے پاس جا جا کر کچھ چپکے چپکے سے کہتی سنتی رہیں کسی کو کچھ دیا اور کسی سے کچھ لیا بانو دیر تک پھول پری کو دیکھتی رہی اس لیے نا امید ہو کر ادھر ادھر دیکھا سوچا شاید کوئی اور بیکار بیٹھا ملا تو اسے گھیروں اور اس کے ساتھ کھیلوں یہ سوچ کر بانو آگے بڑھی تو اس نے بی پھر پھر کو دیکھا بی پھر پھر ایک جگہ بیٹھی مڑ مڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اور چوں چوں چوں کر رہی تھی بانو سمجھی کہ بی پھر پھر کسی کو کھیلنے کے لیے پکار رہی ہیں بانو یہ سمجھ کر بڑی خوش ہوئی وہ جھٹ بی پھر پھر کی طرف بڑھی لیکن یہ کیا وہ جیسے ہی بی پھر پھر کے قریب پہنچی بی پھر پھر اپنی چونچ میں ایک تنکا دبا کر اڑ گئی اور پھلواری کے پاس ایک مکان میں گھس گئی تنکا وہیں کہیں رکھائیں اور پھر آ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی اور چوں چوں کرنے لگی بی پھر پھر کی یہ حرکت دیکھی تو بانو نے دور ہی سے پکارا بی پھر پھر تم اس وقت کسی کام میں تو ہو نہیں یوں ہی ادھر ادھر اڑتی پھرتی ہو آؤ ہم تم کھیلیں تم ڈرو نہیں مننے کی طرح میں تم کو پریشان نہیں کروں گی نہ تمہیں ماروں گی بس کھیلوں گی تمہارے ساتھ تم کیسی ننی منی اور اچھی لگتی ہو کیوں بھی اللہ میاں نے مجھے بیکار اڑنے پھرنے کے لیے پیدا نہیں کیا میں دن بھر کام کرتی ہوں اللہ کے حکم سے انڈے دیتی ہوں انہیں سیتی ہوں انڈوں سے بچے نکلتے ہیں انہیں دانہ دنکا لا کر چگاتی ہوں انہیں پالتی ہوں جب وہ بڑے ہوتے ہیں اور ان کے پر نکل آتے ہیں تو انہیں اڑنا سکھاتی ہوں اس کے بعد پھر انڈے دیتی ہوں دیکھو تین چار دن میں انڈے دوں گی انڈے رکھنے کے لیے مناسب گھونسلہ بناتی ہوں اس وقت میں گھونسلہ بنانے کی فکر میں ہوں تم نے دیکھا نہیں میں ابھی ایک تنکا لے کر اڑی تھی اس سامنے والے مکان کی چھت میں گھونسلہ بنا رہی ہوں گھونسلہ بنانے کی ترکیب انڈا سینے کی ترکیب مجھے اللہ میاں نے بتا دی ہے بس میں ہر وقت اللہ کے حکم کے مطابق کام میں لگی رہتی ہوں پیاری بانو اللہ میاں نے تم کو بھی بیکار نہیں پیدا کیا کوئی نہ کوئی کام ضرور ہوگا پر تم جانتی نہیں جاؤ اپنی امی سے پوچھو چوں چوں یہ کہہ کر بی پھر پھر نے ایک تنکا اٹھایا پھر سے اڑی اور سامنے والے مکان میں گھس گئی اور پھر اسی طرح آتی جاتی رہی بانو دیر تک کھڑی رہی اور سوچتی رہی اس سے نا امید ہو کر اس نے ادھر ادھر دیکھا سوچا شاید کوئی بیکار بیٹھا ملے تو اسے گھیروں اور اس کے ساتھ کھیلوں یہ سوچ کر بانو آگے بڑھی آگے بڑھی تو اس نے بھن بھن کی آواز سنی آواز کی طرف دیکھا تو سچ مچ بھن بھن بانو کی طرف سے اڑتی ہوئی آئیں بھن بھن کرتی اس کے پاس سے نکل گئیں اور ایک رسیلے پھر پر جا بیٹھیں بانو نے سوچا بھن بھن ضرور میرے ساتھ کھیلیں گی وہ آگے بڑھی لیکن جیسے ہی پاس پہنچی بھن بھن بانو بھن کر ایک طرف اڑ گئیں کچھ دیر بعد آئیں تو ایک کلی پر بیٹھ گئیں بانو پھر ادھر بڑھی لیکن جیسے ہی وہ پاس پہنچی بھن بھن بانو بھننا نہ آ کر پھر ایک طرف اڑ گئیں اور پھر آئیں تو ایک پھول پر جا بیٹھی بھن بھن بانو کی یہ حرکت دیکھی تو بانو نے دوری سے کہا بھن بھن بانو تم اس وقت کسی کام میں تو ہو نہیں یوں ہی ماری ماری پھر رہی ہو کبھی اس پھل پر بیٹھتی ہو کبھی اس پھول پر آؤ میرے ساتھ ہم تم کھیلیں تم ڈرتی کیوں ہو مننے کی طرح میں تمہیں ستاؤں گی نہیں پھر کاٹ بھی تو لیتی ہو تم اگر ستاؤں گی تو تم ڈنک مار دینا جیسے اس دن تم نے مننے کے گال میں ڈنک مارا تھا سچ مجھ میں تمہارے ساتھ کھیلوں گی اس وقت کھیلنے کے لیے مجھے کوئی نہیں ملتا تم کیسی منی سی ہو تمہاری آواز کیسی پیاری ہے آؤ کوئی راگ ہی سناتی جاؤ بن بن بانو بی اللہ میاں نے مجھے ماری ماری پھرنے کے لیے نہیں پیدا کیا اللہ میاں نے مجھے کام کے لیے پیدا کیا ہے میں دن بھر وہی کام کرتی ہوں تم بڑی بھولی ہو مجھے کبھی کسی پھل پر کبھی کسی پھول پر کبھی یہاں کبھی وہاں اڑتے بیٹھے دیکھتی ہو تو سمجھتی ہو یوں ہی ماری ماری پھر رہی ہوں میں بیکار نہیں اڑتی پھرتی ہوں میں تو اللہ میاں کے حکم سے پھلوں پھولوں کلیوں پتیوں اور نہ جانے کس کس چیز کا رس نکالتی پھرتی ہوں میں اپنی دوسری بہنوں سے مل کر ایک چھتہ بناتی ہوں وہی چھتہ جو پچھلے سال تمہارے نیم میں لگایا تھا اچھا مسکرائی تم یاد آ گیا تم کو ہاں یاد کیوں نہ آیا ہوگا تمہارے منع نے ایک دن میری کچھ بہنوں پر ڈیلا چلا دیا تھا تو پھر ایک نے بھنا کر منع کے گال پر ڈنک مارا تھا تمہارا منا خوب رویا تھا یاد آیا اچھا تو سنو ویسے ہی چھتا آپ کے ہم سب نے ایک دوسرے پیڑ میں لگایا ہے میں ادھر ادھر اچھی اچھی چیزوں کا رس چوس لیتی ہوں بانو بھی برا مت ماننا تمہاری طرح ہڑپ نہیں کر جاتی میں تو وہ رس لے جا کر چھتے میں جمع کر کے آتی ہوں میری بہنیں بھی ایسے ہی کرتی ہیں کچھ بہنیں رس کی دیکھ بھال کرتی ہیں یہی رس تو شہد بن جاتا ہے سوچتی کیا ہو شاید تم یہ سوچ رہی ہو یہ سب طرح کا رس شہد کیسے بن جاتا ہے سنو یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم یہ تو اللہ میاں کی حکمت ہے تمہاری بکری دانہ گھاس کھاتی ہے دودھ کیسے بن جاتا ہے اللہ میاں کے سوا کون جانے یہ تو اسی کی حکمت ہے مجھے تو اللہ میاں نے چھتہ بنانے کی ترکیب بتا دی میں چھتہ بناتی ہوں مجھے اللہ میاں نے رس جمع کرنے کا حکم دیا میں رس جمع کرتی ہوں مجھے اور میری بہنوں کو کہا کہ اس کو چھتے میں رکھیں پھر تم یہ بھی تو دیکھتی ہو کہ یہ رس شہد بن جاتا ہے اور چھتے ہی سے تو موم نکلتا ہے بی بی یہ سب اللہ میاں کی قدرت ہے پھر یہ تو سوچو یہ سب کس کام آتا ہے کیسا مزہ لے لے کر کھاتی ہو تم ایسا اچھا شہد جمع کرنا اللہ میاں نے میرے ذمہ کیا ہے پیاری بانو تم کو بھی اللہ میاں نے بیکار نہیں پیدا کیا تمہارے لیے بھی کوئی کام ضرور ہوگا پر تم جانتی نہیں ہو جا کر اپنی امی سے پوچھو وہ تم کو سب باتیں ٹھیک ٹھیک بتائیں گی بھیم بھیم یہ کہہ کر بھین بہن بانو تو اڑ گئیں اور بیلے کے ایک پھول پر جا بیٹھیں اس سے رس لے کر اڑ گئیں پھر آئیں پھر کسی چیز کا رس لے کر اڑ گئیں بھن بین بانو یہی کرتی رہیں اور بانو دیر تک کھڑی دیکھتی رہی اب اس نے سوچا اب کس کے پاس جاؤں اور کس سے کھیلوں یہاں تو جس کو دیکھو کام سے لگا ہے وہ پھلواری سے نکل آئی گھر کی طرف چلی راستے میں بھی کٹ کٹ ملی بانو نے ان سے بھی کھیلنے کو کہا بھی کٹ کٹ نے بھی یہی جواب دیا کہ فرصت نہیں بڑا کام ہے اب تو بانو بہت پریشان ہو گئی دل میں کہا ارے کسی کو بھی کھیلنے کی فرصت نہیں سب کو لمحہ نے کسی نہ کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے چھوٹا بڑا جو بھی ہے ایک نہ ایک کام سے لگا ہے اب چل کر میں امی جان سے پوچھوں گی کہ مجھے لمحہ نے کس کام کے لیے پیدا کیا ہے اور پھر میں بالکل اسی طرح کام میں لگ جاؤں گی جیسی اللہ میاں کی مرضی معلوم ہوگی کہتے ہیں اس کے بعد بانو بڑے کام کی لڑکی بنی اور یہاں ہوئی ہماری کہانی ختم آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ اور ہاں یہ جو کہانی میں بی کٹ کٹ اور بھن بھن بانو اور پھلواری بیگم تھیں بھلا یہ کون تھیں بتائیے گا مجھے ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ